دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے اس پر اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سینتیس